عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ عیسیٰ بن مریم انہی کے ساتھ دفن کیے جائیں گے ابو قطعبہ کہتے ہیں کہ ابو مودود نے کہا حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سترہ یہ حدیث ضعیف ہے